بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم کا عنوان ہے میں انتظار میں ہوں ایک چھوٹا بچہ غریب غریب مفلس نادار اپنے پریوار کی حالت کو دیکھ کر اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں زندگی کے فلسفے کو بیان کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے پیش خدمت ہے میں انتظار میں ہوں ابھی ماں روٹی پکائے گی میں انتظار میں ہوں ابھی ماں روٹی پکائے گی میں انتظار میں ہوں اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی میں انتظار میں ہوں ابھی ماں روٹی پکائے گی میں انتظار میں ہوں اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی میں انتظار میں ہوں عید کا دن ہر سال کی طرح آ جاتا ہے لیکن عید کا دن ہر سال کی طرح آ جاتا ہے لیکن وہ نئے کپڑے لائے گی میں انتظار میں وہ نئے کپڑے لائے گی میں انتظار میں نہ جانے کتنے فاقے میری خاطر گزار دیے نہ جانے کتنے فاقے میری خاطر گزار دیے شاید آج سالن بنائے گی میں انتظار میں ہوں شاید آج سالن بنائے گی میں انتظار میں ہوں بھوکے پیٹ بستر پر نیند نیند آتی نہیں لیکن بھوکے پیٹ بستر پر نیند تو آتی نہیں لیکن تھپکیاں دے کر سلائے گی میں انتظار میں ہوں تھپکیاں دے کر سلائے گی میں انتظار میں ہوں موج حوادث کی للہ وہ شام ضرور ہوگی موج حوادث کی للہ وہ شام ضرور ہوگی صبح خیر کی آئے گی میں انتظار میں ہوں صبح خیر کی آئے گی میں انتظار میں ہوں شاکر نہ گھبرانا موسم خزاں میں کبھی شاکر نہ گھبرانا موسم خزاں میں کبھی بہار ایک دن چھائے گی میں انتظار میں بہار ایک دن چھائے گی میں انتظار میں ابھی ماں روٹی پکائے گی میں انتظار میں اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی میں انتظار میں اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی میں انتظار میں اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی میں انتظار میں